حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غلہ خریدا وہ اسے نہ بیچے حتیٰ کہ اپنے قبضے میں لے لے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو